حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا روزہ ڈھال ہے جب تک وہ روزے دار اسے پھاڑ نہ لے سنن نسائی حدیث نمبر دو